حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے روز تین سو پندرہ اشخاص کو لے کر روانہ ہوئے آپ نے دعا فرمائی اے اللہ یہ لوگ پیدل ہیں انہیں سواریاں دے اے اللہ یہ لوگ بے لباس ہیں انہیں لباس عنایت فرما اے اللہ بھوک کے ہیں انہیں سیر فرما چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدر میں فتح عنایت فرمائی بس جب یہ لوگ واپس ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک یا دو دو اونٹ تھے انہیں کپڑے بھی ملے اور تعام سے بھی سیر ہوئے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار سات سو سنتالیس